حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کرتے تھے اور اسے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ لیتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر بتیس